ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصاري نشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا فاكتبنا فلما فلم عيسى منهم الكفر یہ آیت ہے آیت نمبر باون سورہ عال عمران کی دو آیت سورہ آل عمران تذکر عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہوں کہ بنی اسرائیل کو نقطہ شریف اور پت فرمو ہو کہ معجزات دت مت اللہ تبارک تعالیٰ تھی وچو تو تم معجزات تہ تک یقین کیا کیا معجزات مثلا ان ٹھیک کر تمہیں گاش بیمار ٹھیک کر ہند جانور بنان تم دون تم وڑت گھن بیو افراد زندہ کر موجود ام موجود تاکہ لوگ یقین کہ پز پہ اللہ تعالیٰ نبی غبی طاقت ان سب فرمو کہ بہت تہند خطر کی چیز حلال یہ تہ پہ حرام آمد اللہ تعالیٰ طرف بج بج نشانی ہے لہذا کھو خدایس مین اطاعت کرو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ مون رب تہد رب تہذ بندگی عبادت کرو یہ صراط مستقیم یعنی ایمان دعوت دزک دین دعوت فلما فلم عیسی یلی یعنی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اس طور فکر کی وہ پر انکار نافرمانی کر قال من انصاری اللہ حضرت فرمو نی سا چھو خدا سند خاطر میون مددگار میں مدد کرنے خاطر تیار قال الحواریون حواریون نحن انصار اللہ خدا خدا مددگار آمنا باللہ اصل ایمان اللہ تبارک تعالیٰ اس پر وشہد اے عیسیٰ علیہ السلام گواہ روزو بیاننا مسلمون اس مسلمان سوال یہ کہ یہ معذات وچت انکار تمن کیا ضرورت انکار کرنے وجہ کیا دلیل گئی وجہ چی کہ عیسیٰ علیہ اللات والسلام یل تشریف اوم تم سات بن اسبود کس اس اور عیسیٰ علیہ اللات وسلام بروٹ خبر کوتا کال اس تمن کو اسم تورات سوزن موسیٰ علیہ السلام ذریعہ تم پتہ اس واریہ نبی آمد مگر چونکہ بنی اسرائیل یہود لالچی چیز اور بد عمل ثم بے عمل ثم اس لیے توراتس منسوع رد بدل کورمت حلال چیز ثق حرام ٹھہرمت مت حرام چیز ثق حلال ٹھہرمت رل گڑبڑ کرت کر علیہ السلّۃ السلام چیز تھی نئی بدعت کرمت ایجاد یم سا اصل تورات حکم کہین اصل حکم ہسا یہ چونکہ یم سات تمو اصل حکم لگ ون سی کتھا یم تم یہود اس مولوی تم گھن نا تم مخالف گھن کا گند گھن نا مخالف یل فرمائے نا کہ حکم تو تر پانے تمت بنے یہ کہین تورات مجھ شین اصل حکم تو بدلومت اصل حکم یہ توائے آو نا یتھ مل ولی اہل لکم بادل نجی حرم علیکم بہرحال زن یہود علامہ یس تو یہ ناگوار بیچ مز پرت کان شخص دپان پبلک گوس پکن مے پت پت پبلک گوس پکن لوگ گھس پکن مے پت پت یہ کس ون سی یمس نا خدا سعلق مالک لالچ آس حبی مال جا بے گھس بوڑ بن مون گوس تذکر آن مے پت پت گھ اور میسی دربارس من نظر نیاز پیش یم سات تم وچن آو بیا پتر کیا آو پتر ونی لک پانس کن یہ بجائے اس کے اچھی ہے نیاز ونی نیاز یہ تم ترائے نا تمس تم کریں نا مخالفت تمس تم ون نا لکن تم ہے یہ ڈلمت یہ بدیج کا خبر کیا کیا ون نا یہ تھی وونمت آس لگت سی کتا یہودی علمان گی پسند کہ اک اک آمد ہاؤن یہ کرامت موجزات اور لوگ نیک پانس کن کیا پھرت اتنے روز اس نش کہین امیک معنی گو اش اش اش مقتدا لوک پکن اش پت پت پتہ چ اش بن مقتدی اش پکن عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اس پت پت تو یہ بات تو ان کو منظور نہیں تھی یہ بات ان کو منظور سوال ون تم تھیل چونکہ واریہ چیز یم زن تمو تورات بدل مس تم نشاندہی کر عیسی علیہ الصلوۃ والسلام لہذا فالو تمو فلوک ہے یہ لکن ڈالن یہ چھ بناون لکن یہ نوز باللہ جو ملحد میں الہادت فالاون یہ ہوت کرن انکار یہ کرن انکار یہ کرن انکار سوال چھ موجزات دبکش جادو کیا شک تو یہ جادو گر جو دکیز بنیاد اس پر چھنن اچھن گا آش لکن جو دکیز بنیاد اس پر چھ فوق دی ون نمان جانوران تیم جگہ سن اس لئے نیو تیمو کوڑا لوک عدال تسمن پانوں یہ مقدیم ہوئی جس تمہیں پانون عدالت ہو یہودن اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت روم اچکنس مذہبی امور اشتی من حوال پانس کارزنیو کارزنیو یہ ہوتا ہے پانس تائیں البتہ ملکی حکومت اس رومین ہوں اور رومی اشتی من سات کفار یہ مجھ کافر کیا ہے اس یہ مجھ پرست تم زمان رومی اس لیے نیو یہ گیا پدالتس مز کٔرۍ سودا کی تیس سا یہِ ہسا سی وَنان کردل بدل وغیرہ ہُہ یہ عوام تک نیو پانس گوٚو اوٚتانۍ ٲسۍ سٲری ژۄپہٕ کٔرِتھ وۄنۍ گو اوتانے ساری چپ دِیِو سا سزا نس کیا سزا دمس قد تھون دو نا نا قد چھن تھون یوت شخص چھن زرنان چلو ٹھیک لکھی سو فتوا کیا لکھو تھی حس لکھی تم دفعات دفعات تھی لکھی دفعہ نمبر اخ دفعہ نمبر زو دفعہ نمبر چور الزام نمبر پانچ الزام نمبر شہ بس کرک چارچہ سرسی کرنا یہ دستخط سارے مولوی دن ترائی تمو مہرات نیوک پنس عدالتس مز تت یہ سا یہ جیس تنہبی عمر منس آسان آن تمہ مولوی تمس دن حظ جاس فتوا فتوا دے تمہ ایم فٲصلہٕ پوزل یُتھ شخص ہسا واجب ال قتل کیا واجب ال قتل شخص یُس ہسا توراتس چیلینج چلینج کر یہ وقت نا انجیلس تھاو نہ توراتس کٔرٕن چیلینج چلو ٹھیٖک چھُ مگر فتوا فتو تِم دِتھ مگر سزا ہن پانہٕ دِتھ چاہے سزا کمس دین سزا دن حکومت حکومت رومین رومی اور رومین کیا رومیانت سو تم تورات سی غرض نمن سی غرض تم کیا لہذا ق تم یہ سوری درخواست پیش کر تمام کاروی یا تمہ یہ رومین ہند طرف وائس رائے تک گورنر تہس خدمت من کہ سان علماء کے رام اک شخص واجب القتل دتمت قرار قاضی کاروائی کر سارے تمام پبلک تم خلاف پبلک کر خلاف یہ ہوئی کم تو لہذا وہاں چھو سزا کرو نافذ تا ہی تاہی تو وہاں دبوک ٹھیک یہ لیتے ہیں وہاں چھو یہ تیسے کو یہاں یہ ماحول کو خراب ہم چیز گئی ہم چیز گئی ولی سر اور رومی ہم ساتھ کوئی سزا دی ہن اور واجب القتل اس وقت آسن تم سے فوج دون کیا دون اس لیے لوک تمو کہ امس اقتدر یم فوج دن لگو اس مہر وہر چلو آئی ون یہ وڑ پرچہ ہٹ ڈانس کرن کرن نچن نچن کہ جیسا زون ون چھ حکومت اس پانس اتی انی ون یہ شخص امس دمو کیا فوج ات ام کوئی بیان چھ یتمس فلما احس عیسا منهم الكفر یلی عیصا علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کور تمن طور فکر منهم بنی اسرائیل جانب الکفر نافرمانی صاف نافرمانی دو ٹوک لفظن من بالکل انکار حضرت کو اعلان چونکہ روزم تنا اوپر جو سوری ساری بنی اسرائیل حضرت من انصاری شخصا ہی منز میں مدد کر کیا کرے انصاری میرا مددگار یعنی اللہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے کوئی ہے میری مدد کرنے کے لیے یہ اعلان کیا حضرت نے تو سب سے پہلے دو شخصوں نے کہا ہم تیار ہیں کتنے دو شخصوں نے کہا ہم تیار ہیں ہم ساتھ دیں گے آپ کیونکہ ایسا طور فکری تو اس پاکیز تعلیم تہد روی مبارک نوران یہ ہوں زود وغیرہ زوگرشت کی وچ تہد تمام چیز تہذ تعلیمات سوری اس لیے ہم ایمان بھی لا رہے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں یہ دو شخص تھے کیا تھے اتفاق یہ دو شخص جو تھے یہ کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے کس کا یہ وہ دھو پلو چھل تو چونکہ کپڑے دھونے والے کو تو قصار بھی کہتے ہیں اور اس کو ہوار بھی کہتے ہیں ہواری اس لیے چونکہ یہ دو شخص تھے اس کے بعد ان کے ساتھ اور اسی قبیلے کے دس آدمی اور مل گئے تو بارہ ہو گئے کتنے یہ بارہ کے بارہ دریا کے کنارے پر رہتے تھے کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے تو ابتدا میں صرف بارہ آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا بعد میں جتنے بھی لوگ ملتے گئے ان کا نام بھی ہواری رکھ گیا کیا اصل تو ہواری دس کا بارہ کا نام تھا ان ساتھ ہواری ہواری ہواری ہواری کے معنی آتے ہیں مددگار تو یہ لوگ آ گئے مدد کرنے کے لیے مگر شدہ کتھا بار نفر نفرت اگر آشن پنچایت اگر آشن ذات تے اگر آشن پور ملکس خلاف ماں ہے کہ یور مقابل کریت کہیں اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے ہم ایمان بھی لائے انہوں نے تو یہ ہے قال من انصاری حضرت نے فرمایا کون ہے میرا مددگار اللہ اللہ کے لیے میری مدد کرنے کے لیے کون تیار ہے تم میں سے قال الحواریون حواریوں نے کہا نہنو انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اس میں ذرا غور کر لیں حضرت فرمایا میون مددگار کچھ کیا من انصاری میرا مددگار کون ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میری مدد کون کرے گا انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں کس کے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں کیا فرمایا نانو انصار ہم اللہ کے مددگار ہیں اس سے کیا پتہ چلا اس سے پتہ چلا کہ جو اہل اللہ اور نبیوں کی مدد کرے گویا کہ وہ اللہ کی مدد کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے اللہ کی مدد کرنا ہے جو انبیاء علوم صلاح و کی مخالفت کرے گویا اس نے اللہ کی مخالفت کر لی جو نبی کا نافرمان وہ اللہ کا بھی نافرمان وہ اللہ کا بھی جی جو اہل اللہ کا نافرمان وہ اللہ کا بھی نافرمان اور جو اہل اللہ کی اور نبیوں کی مدد کرے گویا وہ کس کا مددگار ہے اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے خدا اس مدد کرو نانو انصار اللہ ہم اللہ کی مددگار ہیں آمنا باللہ ہم سب ایمان لا چکے اللہ پر کس پر و حضرت آپ گوا رہے حضرت آپ گوا رہے بیاننا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں فرما بردار ہیں فرما یہ تو ان سے وعدہ کیا سامنے اور ادھر تو معلوم ہے تو شکستانی آپ دعا مانگنے لگے اللہ سے ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہم بما انزلت اس پر جو آپ نے اتارا یعنی ہم انجیل پر ایمان لائے انجیل پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے سارے پر ایمان لائی وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ اور ہم نے پیروی کی عیسیٰ علیہ السلام کی کس کی عیسیٰ علیہ السلام رسول کی پیروی کی یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام فَاكْتُبْنَا مَا الشَّاهِدِينَ لہذا آپ ہم کو لکھ لیجئے یعنی پنس دفتر اسمز لکھ مَا شاہدین گواہوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایمان کی گواہی دینے والے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دیجیے کا رجسٹریشن کا کا گسی جی اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا واما کرو یہود نے چال چلی یہود نے تدبیریں کی واما کر اللہ اللہ نے بھی تدبیر کی یہود نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام کے شہید کرنے کی ان کی توہین کرنے کی اور ان کو مٹانے کی یہ سب اور وما کر اللہ اللہ نے تدبیر کر لی عیسیٰ علیہ السلام وسلام کے بچانے کی ان کی عزت بڑھانے کی واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی تو غالب رہتی ہے اور یہودیوں کی ساری تدبیر خاتم مل گئی کس میں اب ہوا کیا اس کا بیان آگے آئے گا بہرحال اتنا تو ہے کہ یہودیوں کا اس وقت ساتھ دیا رومیوں نے کیوں نے محض اس لیے کہ بھائی یہ تو حکومت ہماری ہے یہاں اور یہ نے طے مت جو انہوں نے طے کر لیا ہے تو یہ تو ان کا مذہبی معاملہ ہے کیا ہے تو مذہبی معاملے کے اعتبار سے اگر ان کا ایک شخص واجب القتل قرار دیتے ہیں یہ اس کو تو ہمیں کیا حرض ہے کوئی بھی نہیں اور عوام میں شور بھی نہیں اٹھے گا کیونکہ سارے اس کے اس میں یہی کہنے ہیں کہ ہاں ایسا شخص جو ہے وہ واجب القتل ہے تو انہوں نے جو تدبیر کر لی اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے بھی تدبیر کر لی میں نے بھی اس تدبیر کا تذکرہ آگے آئے گا جی مشق کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم